وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين اور ان کے پاس کوئی نشانی بھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے نہیں آتی مگر وہ اسے اعراض ہی کیا کرتے ہیں سو انہوں نے اس سچی کتاب کو بھی جھوٹا بتلایا جب کہ وہ ان کے پاس پہنچی سو جلدی ہی ان کو خبر مل جائے گی اس چیز کی جس کے ساتھ یہ لوگ استحضاء کیا کرتے تھے کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت دی تھی کہ تم کو وہ قوت نہیں دی اور ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائیں اور ہم نے ان کے نیچے سے نہریں جاری کیں پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور ان کے بعد دوسری جماعتوں کو پیدا کر دیا سامعین ابنایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے معاندین کا انجام مشرقین معاندین کے بارے میں اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ کی کوئی آیت ان کے پاس آتی ہے یعنی کوئی معجزہ یا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر کوئی دلیل واضح یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی کوئی نشانی تو یہ لوگ اس سے اعراض کرتے ہیں اور اس کی پرواہ تک نہیں کرتے اور جب حق بات ان کے پاس آئی تو اس کا انکار کرنے لگے اس کے بارے میں انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا یہ بات ان کے لیے تحدید اور وعید شدید ہے کیونکہ انہوں نے حق کو جھٹلا دیا اب تکذیب کا نتیجہ انہیں دیکھنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ انہیں سمجھا رہے ہیں اور ڈرا رہے ہیں کہ پہلے کے لوگوں نے بھی جو ان سے زیادہ قوی اور کثیر و تعداد تھے اور اموال و اولاد بھی زیادہ رکھتے تھے دولت و حکومت بھی حاصل تھی پھر بھی انہیں کیسا عذاب و نکال پہنچا تھا اسی قسم کے عذاب سے تمہیں بھی سابقہ پڑ سکتا ہے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا ہے جو دنیا میں بڑی قدرت رکھتے تھے کہ ایسے اموال و اولاد و اعمار اور ایسی شان و شوکت تمہیں نصیب ہی نہیں آسمان سے ہم ان کے لیے پانی برساتے تھے کبھی انہیں قحط سے سابقہ نہیں پڑھا ہم نے باغات چشمے اور نہریں دے رکھی تھیں اور اس سے مقصد فقط انہیں ڈھیل دینا تھا پھر ان کے گناہوں نافرمانیوں کے سبب انہیں ہلاک کر دیا اور ان کی جگہ پر دوسری قومیں آباد کی پہلے لوگ تو جانے والے دن کی طرح چلے گئے اور داستان بن کر رہ گئے لیکن ان کے بعد کے لوگوں نے بھی پہلے کے لوگوں کی طرح عمل کیا اور سابقہ لوگوں کی طرح یہ بھی ہلاک ہو کر رہ گئے چنانچہ اے لوگوں اس بات سے ڈرو کہ تمہیں بھی کہیں ایسے ہی حالات سے سابقہ نہ پڑے تم سے نمٹنا اللہ تعالیٰ کے لیے ان سے زیادہ اہم کام تو نہیں تمہارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تم تکذیب کر رہے ہو یہ تو ان کے رسول سے بھی زیادہ اکرم ہے اس لیے اگر اللہ تعالیٰ خاص طور پر مہربانی و احسان نہ کرے تو تم زیادہ عقوبت کے مستحق ہو